بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں آپریشن ریسرچ آج لیکچر نمبر ٹو ہے جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ ہے بہت مزیدار سا سبجیکٹ ہے ہم نے کافی ساری چیزیں کور کی ہیں آپ کو وہاں ڈیفینیشن بتائی جس کے اندر او آر کے بارے میں کچھ O R society of U K کی ڈیفینیشن بتائی تھی پھر O R society of U S A کی ڈیفینیشن بتائی تھی پھر اپنی ڈیفینیشن بتائی تھی بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے کہ application of scientific method to daily life problems آپ کو جو دنیا میں روز مرہ پرابلمس آتے ہیں ان کو اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے سالو کریں تو اس کو ہم آپریشن ریسرچ کہتے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے یہ لیکچرز آ رہے ہیں virtual university government of Pakistan کی طرف سے یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بہت اچھا پروگرام ہے دعا ہے اللہ میاں سے کہ یہ پروگرامس آگے چلتے رہیں تو آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے کس کا جی آپریشن ریسرچ کا آپریشن ریسرچ کی ڈیفینیشن ہم نے بتائیں بڑی ڈیفینیشن بھی بتائی آپ کو چھوٹی ڈیفینیشن بھی بتائی اور بہت مختصر سی ڈیفینیشن بھی بتائی یعنی کہ application of scientific method to daily life problems اب ڈیلی لائف پرابلم میں جہاں بہت مختصر سا کام ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ سائنٹیفک میتھڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں اپنی انٹویشن استعمال کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی سوچ استعمال کرتے ہیں اور اس میں ڈسیزن لے لیتے ہیں لیکن جب کبھی کمپلیکس پرابلمس آ جائیں جہاں پہ مین ہو جہاں پہ مشین ہو جہاں پہ میٹریل ہو جہاں منی ہو تو وہاں پر آپریشن سیشن استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جو میں نے بتایا تھا اسی کو ایک دفعہ کوئکلی ایک ریوائز کر دیں اور پھر آگے چلتے ہیں میں نے لاسٹ ٹائم جب اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اپلیکیشنس کے بارے میں بات چیت کریں گے تو آج جناب اپلیکیشنس کے بارے میں ضرور بات چیت کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی لیکچر آج کا پہلے یہ بتائیں کہ میں کون ہوں جی ہاں میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے لکھ لیا کہ میں جنید زیدی ہوں اور میں ریکٹر ہوں COMSATS institute of information technology کا کافی عرصے سے یہی آپریشن ریسرچ پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں اس میں کام کرتا ہوں آ, میں نے بتایا تھا کہ میں نے 1980 کے اندر پہلے ایم ایس کیا تھا آپریشن ریسرچ میں اس کے بعد 84 فور میں پی ایچ ڈی کیا تھا اسی سبجیکٹ کے اندر اس وقت بہت ہی کم لوگ دنیا میں ہوتے تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا آج کل تو کافی سارے لوگ اویلیبل ہیں لیکن پاکستان میں ابھی بھی ان کی تعداد بہت ہی کم ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبجیکٹ جی آج انٹروڈکشن کے بارے میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بات چیت کی تھی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ او آر پروسیس جو ہے وہ پانچ حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے پہلی چیز یہ کسی بھی پرابلم کو آپ آبزرو کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پرابلم کو پراپرلی ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد ایک ماڈل بناتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں جب ماڈل کو سالو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں نے بتایا تھا یہ کنٹینیوس سائیکل ہے کبھی رکتا نہیں ہے ایک دفعہ ایک پرابلم کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم آ جاتا ہے لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل لی تھی کہ ایئرپورٹ بنانے کا آپ کو اگر یاد ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر دو نئے ایئرپورٹ بنے ہیں پہلے ایک ایئرپورٹ بنا تھا پھر دوبارہ ایئرپورٹ بنا پھر تبارہ بنا پھر ایک نیا ایئرپورٹ بنا ہے اب یہ ایئرپورٹ جب بن گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو سوچنا شروع کر دیا کہ جی کتنی کیپیسٹی ہے کتنے سال کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا اس کو اور فردر کتنا بڑھانا ہے اگر ہم نے اس کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہوگا تو کیا کچھ کام کرنے ہوں گے تو جناب اسی وقت سے کام شروع ہو گیا ہے تو اب ایکسپینشن کا یا ایکسٹینشن کا کام وہاں پہ جاری ہے اور یہ پورا پروسیس اسی طرح سے چل رہا ہے اب دنیا کے اندر کچھ ایونٹس ہوتے ہیں اس ایونٹ سے ایئر ٹرانسپورٹ پہ یا ایئر ٹریفک پہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ آتا ہے جیسے کہ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ایئر ٹریفک پہ پرابلم آئے تھے تو اس کے تحت یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں اور یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو یعنی دو چیزیں ہیں کہ او آر ایک پروسیس ہے او آر ایک کوئی چیز نہیں ہے پورا ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہیں پھر اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھ کے ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس ماڈل کو ریفائن کرتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں طریقہ کار نہ ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے نا ایفیشینٹ طریقہ کار آج سے کچھ عرصے پہلے اگر آپ دیکھیں فورٹیز کے اندر تو اس وقت نہ تو ان کے پاس کیلکولیٹر تھے نہ اس کے پاس کمپیوٹرس تھے تو کیسے کیلکولیشن کرتے ہوں گے ہاتھ سے کرتے ہوں گے آج کمپیوٹرس آ گئے ہیں تو آج کیا ہوا کیلکولیشن وغیرہ آسان ہو گئی ہیں تو ان کو بھی ریفائن کیا یہ بھی آج ہم بات چیت کریں گے وہی سارا پروسیس دوبارہ سے میں نے بتایا ہے لیکن رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک چیز لکھی ہے وہ کیا لکھا ہے جس میں او آر ٹیکنیکس کہ یہ او آر ٹیکنیکس کیا ہے یہ آپریشن ریسرچ ٹیکنیکس کیا ہیں کیا گر ہے کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس اور کیا اس کی ایک چابی ہے جس کے تحت آپ یہ ماڈل کو فارمولیٹ کرتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں تو پہلے جو جیسے لاسٹ ٹائم بتایا تھا یہ ایک چھوٹا سا باکس جو بنا ہوا ہے اس کے اندر ماڈل فارمولیشن ہے اور اس کا سولوشن ہے جو سولوشن معلوم کرتے ہیں وہ خاص طریقے سے خاص ٹیکنیک سے تو ہم جو بات چیت کریں گے وہ او آر ٹیکنیکس کی بات چیت کریں گے تو جناب او آر ٹیکنیکس کو کافی حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے کئی حصوں میں میں نے اپنی کنوینئنٹ کے لیے یا اپنی کنوینئنس کے لیے میں نے یہ حصوں میں بانٹا ہے جو پہلا طریقہ کار ہے جس میں لکھا ہے میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ ٹھیک ہے پہلا کیا طریقہ کار ہے جس میں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ اب اس یہ ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں میتھمیٹکس تھوڑی بہت انوالو ہوتی ہے اور لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کریں گے یعنی پروگرام کریں گے ہم کو اس کو طریقہ کار بنائیں گے کوئی ڈیوائس کریں گے کوئی الگوریتمس بنائیں گے تو پہلے تو چیز وہ ہے دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس پرابلسٹک یہ میں بتاتا ہوں coming back to once again technique number one اب یہ ایک خاص ٹیکنیک ہے جس میں تھوڑا بہت میتھمیٹکس انوالو ہوگا یہ خیال رکھیے گا کہ جب ہم پڑھائیں گے یا آپ کو چیزیں بتائیں گے تو وہیں پر ہم میتھمیٹکس انٹروڈیوس کر دیں گے تھوڑی سی میتھمیٹکس کی نالج چاہیے دو ٹیکنیکس چاہیے ہوں گی ہمیں میتھمیٹکس کی ابھی بتا دوں ایک تھوڑی سی ہم میٹریس پڑھیں گے اور کسی جگہ پر ہم ڈفرینشیل ڈفرینسیشن کی بات کریں گے ٹھیک ہے دو چیزیں سمپل سی ہم بورو کریں گے میتھمیٹکس سے باقی چیزیں جو ہیں یہیں پر بتائیں گے یہیں سے اسٹارٹ کریں گے تو کسی صاحب نے کسی صاحبہ نے پہلے اگر میتھمیٹکس نہیں پڑھا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم یہیں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں جو بیسک ہیں وہ یہیں پہ انٹروڈیوس کریں گے تو یہ سبجیکٹ اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے یعنی کہ یہ الف بے آف آپریشن ریسرچ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے تک ہم لے کے جائیں گے جس وقت انشاءاللہ یہ لیکچر مکمل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے ساری ٹیکنیکس کافی حد تک کور کر لی ہوں گی تو پہلی جو میں نے بتایا کہ mathematical linear programming mathematics involve ہوگا اس میں لینئر ہوگا لینئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن سیدھا جو لائن کی بات ہوتی ہے وہ اس میں استعمال ہوگا تو وہ ٹیکنیکس یا وہ پرابلم جب آپ فارمولیٹ کرتے ہیں تو وہ اگر اس اس میں آتے ہیں تو اس کے خاص طریقے کار ہوتے ہیں سالو کرنے کے جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ہم اس میں سالو کرتے ہیں دوسرا ہے پرابلمسٹک یعنی جہاں پہ ہم چانس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم رسک کی بات کرتے ہیں مثال کے طور سے کہ عید کا زمانہ ہوتا ہے عید کے زمانے میں کچھ چیزیں زیادہ بکتی ہیں رمضان جب آئے گا یا آنے والا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہم لوگ بہت کھاتے ہیں بہت کثرت سے ایک پکوڑے ہوتے ہیں اور ایک سموسے ہوتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں اتنے پکوڑے کھاتے ہیں کہ تمام گیارہ مہینوں میں اتنے ہم پکوڑے نہیں کھاتے ہیں یعنی کہ اس وقت بیسن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اتفاق سے اس سال بیسن نہ ملے تو کیا ہوگا پرابلم آئے گی نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلسٹک جس میں کوئی چانس ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے آ, کوئی اور چیز کسی کی مثال لے لیں کہ آپ نے شاپنگ کا پروگرام بنایا کہ جی شاپنگ جو ہے زیادہ تر ہم کریں گے چاند رات کے دن چاند رات کو چاند رات کے دن چاند رات کو اگر آپ شاپنگ کرنے جائیں اور اتفاق سے اس دن بارش تیز ہو جائے تو کیا ہوگا جو دکانداروں نے بہت ساری ایسٹیمیشن کی ہوگی تو وہ کافی ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں تو اس کے اندر جو ٹیکنیک جس میں چانس کی بات ہوتی ہے جس میں رسک کی بات ہوتی ہے جس میں انسرٹنٹی کی بات ہوتی ہے وہ ہم پرابلسٹک ٹیکنیکس پہ بات کرتے ہیں اس کے بعد تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ انوینٹری ہوتی ہے آپ دیکھیں کسی جگہ پہ جائیں اسٹور ہوتا ہے دکان میں جائیں وہاں پہ اسٹور ہوتا ہے گھر پہ جائیں وہاں پہ بھی چیزوں کا اسٹور ہوتا ہے آپ آج جا کے دیکھیں اپنے کچن کے اندر تو آپ کے امی جان نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوں گی کچھ دالیں بھی گھر پہ موجود ہوں گی کچھ مسالے بھی گھر پہ موجود ہوں گے کچھ آٹا بھی ہوگا کچھ چاول بھی ہوں گے اس طرح کی چیزیں اور اگر سردی آ رہی ہیں تو لیہ بچھونے بھی ہوں گے تو یہ اسٹور یا انوینٹری اب گھر کے اندر اگر تین اسپیئر بیڈ ہے اور آپ کے چار مہمان آ گئے پانچ مہمان آ جائے تو آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو کیا کرتے ہیں پڑوس سے مانگ لیتے ہیں ادھار مانگ لیتے ہیں یا اگر ٹائم ہوتا ہے تو شام کو جا کے آپ بازار سے خرید کے لے آتے ہیں آپ کا اسٹور یا انوینٹری اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ یہ پانچ یا چھ مہمانوں کی آمد کو برداشت کر سکے اسی طریقے سے دکان میں بھی ہوتا ہے کبھی کسٹمر زیادہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے چیزوں کی اور اس کو ہم مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب گرمی کا اگر زمانہ ہو اور برف کی شارٹیج ہو جائے تو کتنا پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ انوینٹری کا وہ پرابلم کہ جس میں دیکھیں کہ آپ کو وقت پہ وہ چیزیں مل سکیں اگر رمضان آ رہا ہے اور کھجور نہ ملے تو کیا ہوگا بڑا مسئلہ آئے گا نا تو وہ جو سپلائرز ہوتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں وہ کھجوروں کا اسٹاک کرتے ہیں انوینٹری کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ اسٹاک نہیں کرتے کیونکہ عید کے اگلے دن کھجور تو بکتی نہیں ہے کوئی لیتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا بات ہے تو یہ چیزیں وہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے انوینٹری پرابلمس کو نیٹورک نیکسٹ ٹیکنیک ہے نیٹورک نیٹورک کیا چیز ہے روڈ نیٹورکس ہو سکتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس ہو سکتے ہیں آج کل دوستوں کے نیٹورکس ہو سکتے ہیں یہ سارے نیٹورکس جس کے اندر گراف ڈیزائن وغیرہ ہو وہ ہم اس کے اندر اسٹڈی کریں گے چار چیزیں میں نے بتا دی میں نے پہلے کیا بتایا کہ پہلے آپ کو میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ بتایا دوسرے پہ میں نے پرابلسٹک بتایا تیسرے پہ انوینٹری بتایا چوتھے پہ میں نے نیٹورک بتایا تو اب یہ چار ٹیکنیکس اور جو ان چاروں میں نہیں آتی ہے وہ اٹھا کے ہم پانچویں میں ڈال دیتے ہیں ادرس میں ادرس میں ساری چیزیں ہم کور کر لیتے ہیں جو ان چاروں میں نہیں آتی تو بیسیکلی اگر یہ چار چیزیں آپ کو بیسک کانسیپٹ پتا ہوں چاروں کے تو آپ او آر پڑھ سکتے ہیں او آر میں کام کر سکتے ہیں او آر میں ریسرچ کر سکتے ہیں او آر کے اندر آگے ایڈوانس اسٹڈی کر سکتے ہیں تو یہ چار فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کو پتا ہونا چاہیے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سے آپ کرکٹ کے اندر کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جی کرکٹ کے اندر کچھ فنڈامنٹلس ہوتے ہیں مثال کے طور سے آپ کو صحیح بیٹ پکڑنا آنا چاہیے صحیح طریقے سے بال کو فیس کرنا چاہیے اگر آپ نے بالنگ کرانی ہے تو آپ کا ایکشن ٹھیک ہونا چاہیے جب وہ چیزیں ٹھیک ہوں تو آپ ہر طرح کی ٹیم کے اگینسٹ کھیل سکتے ہیں یا پرفارم کر سکتے ہیں یہی بات اپنی ٹیم کے متعلق دیکھ لیں ان کے اندر کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن فنڈامنٹل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور اگر وہ چیزیں کوئی آدمی پرفیکٹ کر لے یا ماسٹر کر لے تو وہ ہر ٹیم کے آگے کھیل سکتا ہے اچھے اچھے پلیئروں کے آپ نام لے سکتے ہیں کہ ان کے فنڈامنٹل فنڈامنٹلس ٹھیک ہیں مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بہت اچھے پلیئر ہوتے تھے حنیف محمد کا نام ہے وہ کہتے ہیں ان کے بیسکس بہت اسٹرانگ تھے اور ان کا آؤٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا تھا اسی طریقے سے آسٹریلیا کے جو کھلاڑی تھے ایلن بارڈر ان کو بھی آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیوں کیونکہ ان کے فنڈامنٹلس بیسکس ٹھیک ہوتے ہیں یہی چیزیں یہاں پر سبجیکٹس کے اندر بھی اگر میتھمیٹکس آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بیسکس ٹھیک ہیں تو آپ آگے چلتے رہتے ہیں چاہے آپ ڈفرینشل اکویشن پڑھ رہے ہیں چاہے الجبرا پڑھ رہے ہیں چاہے ٹوپالوجی پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے او آر کے اندر بھی اگر آپ کے فنڈامنٹلس ٹھیک ہوں اور یہ تین چار ٹیکنیکس میں آپ کو مہارت ہو تو آپ آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ایریا میں کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے یا کتنا بھی بڑا بھی آپ کے پاس پرابلم ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں واپس آتے ہیں اپنی ان ٹیکنیکس کے اوپر چار ٹیکنیکس ہمارے پاس فنڈامنٹل ہیں اور ایک جو باقی بچ گئی ہے وہ ادرس جو ان سب میں فٹ نہیں آتی ہے تو ہم نے کہا کہ وہ اس کے اندر ڈال دیں یہ میں سمجھیے گا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹیکنیکس موجود ہیں لیکن یہ چار بیسکس ہیں یہ بیسکس پتا ہوں تو پھر آگے بھی ہم چل سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں ہم نان لینئر پروگرامنگ یعنی کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز لینئر نہیں ہے اور کوئی اس طریقے سے ویئر قسم کی ہے جس میں مختلف قرض ہو سکتے ہیں تو وہ اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہم اس میں ادرس میں ڈال دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو چار پانچ میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں کہ لینئر پروگرامنگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں اس میں بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ کے کون کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ سب تو سب سے پہلے ایل پی ماڈلس یعنی لینئر پروگرامنگ ماڈلس یہ کون سے ماڈلس ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے فرض کیا کہ ایک کوئی ڈائٹ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی مریض کے لیے اب اس مریض کی ڈائٹ میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کو آپ نے فیٹ دینی یعنی آئل ہونا چاہیے اس کے کھانے میں نہیں ہونا چاہیے اس کے کھانے میں شوگر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے کھانے میں سبزی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ نے ایسی چیز دینی ہے جو اس کو نقصان بھی نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹرینٹ بھی دینے تاکہ وہ آدمی زندہ بھی رہ سکے کھانے کے بعد وہ چل بھی سکے یعنی کہ اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کر سکے تو اس قسم کی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لینئر پروگرامنگ ماڈلس بناتے ہیں اور وہ وہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں دوسری طرف سے آپ کے پاس ایک پولٹری فارم ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ مرغیوں کو اچھا کھانا دینا چاہتے ہیں مطلب اچھا کھانے سے مراد نہیں کہ پلاؤ زردہ آپ نے دینا ہے ان کی اپنی ایک فیڈ ہوتی ہے اس فیڈ کے اندر کچھ تھوڑا سا آئل یعنی بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بونس ہوتی ہیں تھوڑا سا میٹ ہوتا ہے کچھ چیزیں ڈالتے ہیں مکی ہوتی ہے باجرا ہوتا ہے جوار ہوتا ہے سوان سو فورتھ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جو فیڈ بنا رہے ہیں اب چکن فیڈ جسے کہتے ہیں وہ ایسی بنائیں کہ بہت مہنگی بھی نہ بن جائے مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے فش ڈالنی شروع کر دی اس کے اندر تو بہت مہنگی ہوگی جب بہت مہنگی ہوگی مرغی کھائے گی تو آپ کو تو یہ وارا نہیں کھائے گا یہ نقصان کا سودا ہو جائے گا تو آپ کیا کرتے ہیں وہ چیزیں بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کے انگریڈینٹس بھی پورے ہوں اور اس کی کاسٹ بھی کم ہو تو یہ مکس اینڈ میچ کے پرابلمس ہوتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کچھ کھانے کی چیزیں لے لیں تو اس کے اندر آپ کھانے کی چیزوں میں کیا لے کے جانا چاہتے ہوں گے کچھ روٹی لے کے جائیں گے کچھ شاید آپ کباب لے کے جانا چاہتے ہوں گے کچھ تھوڑی سی سبزی بھی لے کے جانا چاہتے ہوں گے تھوڑی سی دال بھی لے کے جانا چاہیں گے تھوڑے سے پھل بھی لیں گے ہو سکتا ہے کہ آئس کریم بھی لیں کوئی سویٹ ڈش بھی لے لیں اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پیسے کا بھی کانسٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہی لے کے جانا شروع کر دیں تو بہت مہنگا ہو جائے گا اگر خالی دال لے کے جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا تو یہ ساری چیزیں مکس اینڈ میچ کرتے ہیں جہاں پہ مکس اینڈ میچ کی بات ہوتی ہے جہاں پہ کاسٹ کی مینیمائزیشن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم ایل پی ماڈل یا لینئر پروگرامنگ ماڈل بناتے ہیں یا لینئر پروگرامس بناتے ہیں اور ان کو ہم سالو کرتے ہیں مختلف طریقے سے یعنی کیا کرتے ہیں ہم پہلے اپنے وہی پرابلم کو جو ہم نے آبزرو کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے ہم نے بنایا بنانے کے بعد وہ لینئر پروگرامنگ ماڈل بن گیا تو اس کو ہم اس طریقے سے سالو کرتے ہیں اور یہ میں نے بتایا یہ پرابلمس کون سے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا مکس اینڈ میچ کے پرابلمس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو منیمم ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے اور at the same time cost بھی آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے اب آپ کے پاس ایک فارم ہے ایک آپ کے پاس کھیت ہے آپ ایریا ہے اس کے اندر یا تو آپ ویٹ لگا دیں بڑی آسان سی بات ہے لیکن ویٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اچھی سبزی لگا دیں تھوڑے سے فروٹ کے ٹریز بھی لگا دیں تھوڑے سے آپ جانور بھی رکھ لیں تو آپ کو کیا ہوگا آپ کے پاس جو پروفٹ ہوگا وہ زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کے جو اپنے خرچے نکل آ, نکل آ سکتے ہیں یہ چیز ملک کے اندر بھی کرتے ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے دوسری چیز یہاں پہ لکھی ہے ایک سمپلیکس یعنی ایک طریقہ کار ہے ایل پی ماڈل کو سالو کرنے کا جب آپ ایل پی ماڈلس بنا لیں گے تو اس کو سالو کریں گے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں with the help of simplex یہ ٹیکنیکس ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کافی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے کافی کافی ٹائم لگائیں گے دس سے بارہ لیکچر اس پہ کور کریں گے کم سے کم ایل پی ماڈلس پہ جس میں ہم نے سمپلیکس کی بات چیت کریں گے اس کے بعد آتا ہے ٹرانسپورٹیشن ماڈل کہ آپ نے کچھ چیز ٹرانسپورٹ کرنی ہے فرض کیا کہ آپ ٹی وی سیٹس ہیں آپ کے پاس بہت سارے ٹی وی سیٹس ہیں اور آپ نے لاہور سے کراچی کو شپ کرنے کیسے کریں گے کئی طریقے ہیں ایک ہی ایک ٹرک کے ذریعے لے کے چلے جائیں ایک آپ ٹرین کے ذریعے لے کے چلے جائیں ایک بائی ایئر لے کے چلے جائیں یا اور کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ بیل گاڑی پہ بھیج دیں تو یہ کئی طریقہ کار ہیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کون سا بہتر ہوگا اگر آپ نے خالی کاسٹ کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے بیل گاڑی پہ بھیج دیں تین مہینے میں چار مہینے میں پہنچ جائیں گے اگر آپ نے ایفیشینٹ بھیجنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بائی ایئر بھیجنے پڑیں آپ ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ملک ہے یورپ میں ہالینڈ جی ہالینڈ کی بات کی یا نیدرلینڈ کی بات کی وہ کس لیے مشہور ہے وہ مشہور ہے ٹیولپس کے لیے آپ کو یہ جان کے شاید حیرانی ہوگی یا پتا ہوگا آپ پہلے ہی کہ ان کے ٹیولپس دنیا میں ہر جگہ پہنچتے ہیں اب دیکھیں ایک فلاور ہے اتنا نازک سا فلاور ہے جو کہ پہلے وہاں سے پک کرنا ہے مطلب کاٹنا ہے اس کو پیک کرنا ہے اور زیادہ پیک کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ایئرپورٹ پہ لے کے آنا ہے برازیل بھیجنا ہے یعنی کہ اگر آپ ایمسٹرڈم سے برازیل کی فلائٹ دیکھیں تو ڈائریکٹ فلائٹ تقریباً کوئی تیرہ گھنٹے کی ہے اب تیرہ گھنٹے تو خالی فلائٹ اس کے بعد جس جگہ سے وہ توڑا جاتا ہے وہاں کچھ دیر رکھا جائے گا پھر ایئرپورٹ پہ رہے گا پھر برازیل جائے گا وہاں رکے گا اس کی ایک لاجسٹک کیسے ہوگی یہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹیشن دیکھنی پڑتی ہے اور یہ بائی ایئر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کے ایل ایم فلائٹ جو چل رہی ہیں وہ زیادہ تر اس ٹولپ کی بزنس کی وجہ سے چل رہی ہے اور یہ کافی حد تک صحیح ہے تو آپ دیکھیں کہ اسی تازہ وہ فلاورس وہاں پہنچتے ہیں دو دن کے بعد بھی اور وہ اگر وہاں نہیں پہنچیں گے تو کیا ہوگا بیکار ہو جائے گا ساری محنت بیکار جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم کوشش کریں جس زمانے میں ہمارے ملک میں بہت اچھا سٹرس ہوتا ہے کینو فروٹ فروٹ اور مالٹا اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے پیکیجنگ کر لیں اور پراپر ٹائم پہ پراپر ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پراپر جگہ پہنچا سکیں تو شاید ہم اچھا خاصا نفع کما سکتے ہیں تو یہ جناب ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوئی اس کے بعد بات ہوتی ہے اسائنمنٹ کی یہ بھی ایل پی پرابلمس یا لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس آتے ہیں اس میں کیا چیز ہے کہ آپ کے یہاں تین چار لوگ ہیں مثال کے طور سے آپ کی ایک فیکٹری ہے اس کے اندر ایک کارپینٹر بھی ہے اس کے اندر ایک لوہار بھی ہے اس کے اندر اور پینٹر بھی ہے پلمبر بھی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پلمبر کو پلمبر کا کام دیا جائے یہ نہیں کہ پلمبر سے آپ کارپینٹر کا کام کروا لیں جب پلمبر سے کارپینٹر کا کام کروائیں گے تو وہ چیزیں اچھی نہیں بنائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا صحیح پروفیشنل نہیں ہے تو یہ اسائنمنٹ کا کام بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے اب آپ اور ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں مثال کے طور سے جہاز کے لے لیتے ہیں ہمارے پاس کئی طرح کے جہاز ہیں اس میں ایک جو ایک سو پیسنجر لے کے جاتا ہے ایک تین سو پیسنجر لے کے جا سکتا ہے اور ایک چار سو پیسنجر لے کے جا سکتا ہے اگر آپ صحیح روٹ پہ صحیح جہاز نہیں لگائیں گے تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یہ جو بسز ہیں اگر بسز کو آپ صحیح روٹ پہ صحیح ٹائم سے کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا آپ کو لاس ہوگا یعنی جو آپ کا فیول کا خرچہ ہے ڈرائیور کا خرچہ ہے مینٹیننس خرچہ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اسائنمنٹ بھی بہت اہم پرابلمس ہوتے ہیں اور یہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ سے سالو کرتے ہیں پھر آتا ہے integer linear programming integer linear programming سے مراد یہ ہے کہ ایسے جواب ڈھونڈنے ہیں جس کے اندر جواب آپ کے پاس انٹیجر میں آئے یعنی ون ٹو تھری فور اگر لاہور کے اندر کوئی آدمی پلاننگ کرے کہ جی کتنے کم سے کم سوئمنگ پول ہونے چاہیے ویسے تو لاہور میں پوری نہر بہ رہی ہے پورا سوئمنگ پول ہے لیکن اگر یہ پراپر سوئمنگ پول جو اولمپک میں جس میں مقابلے کے لیے جانا چاہیں تو کتنے سوئمنگ پول بننے چاہیے تو آپ کو جواب یہ نہیں آئے گا کہ ساڑھے چار سوئمنگ پول ہوں یا ساڑھے پانچ سوئمنگ پول ہو وہ آپ کو کہیں گے چار سوئمنگ پول ہوں پانچ ہوں چھ ہوں سات ہوں اسی طرح سے کرکٹ گراؤنڈ ہو تو آدھا کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہوگا اس طرح کے جب سوالوں کو ہم ہینڈل کرتے ہیں ان کے پرابلمس کو جب ہینڈل کرتے ہیں تو ان کا جواب انٹیجر میں لانا چاہیے اور وہ ہم انٹیجر لینئر پروگرامنگ کے اندر ہینڈل کرتے ہیں اس کے بعد لاسٹلی ہے گول لینئر پروگرامنگ کہ آپ نے کاسٹ مینیمائز کرتے ہیں کہ آپ زیادہ خرچہ نہ کرو بہت کم خرچہ کرو کم سے کم میں گزارا کرو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پروفٹ ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے لیکن کچھ گول بھی ہوتے ہیں کسی وقت آپ اگر ڈیل کر رہے ہیں مثال کے طور سے فروٹ کے اندر تو آپ چاہتے ہیں کہ شام تک آپ کا سارا فروٹ نکل جائے اس کے اندر لاس اور پروفٹ کی بات نہیں ہوتی کیونکہ اگر جو چیز بھی بچ جائے گی کل وہ بےکار ہے پھینکنے والی بات ہے تو گول یہ ہے کہ جتنا بھی سامان ہے یہ آج شام کو نکال دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یہ سیل لگتی ہے صحیح بانوں میں سیل وہ اسی لیے لگتی ہے تاکہ فیشن ختم ہونے سے پہلے ساری چیزیں نکل جائیں اس طرح کی چیزیں اگر ہم ڈیل کرتے ہیں تو وہ گول لینئر پروگرامنگ کے اندر ڈیل کرتے ہیں تو یہ تین چار پانچ چیزیں میں نے لکھ دی ہیں جو کہ کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں جا کے تو میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ میں یہ پانچ آتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک سمپلیکس سالو کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ہے اسائنمنٹ ہے linear programming goal linear programming ہے اور انٹیجر لینئر پروگرامنگ ہے اس کے بعد پرابلسٹک ٹیکنیکس ہیں یعنی کہ جس کے اندر اسٹیٹس کا استعمال ہو جس میں پرابلٹی کا ہو جس میں شائبہ ہو جس میں شک ہو جس میں چانس ہو تو وہ کیا چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہے ڈیسیجن اینالیس آپ کو ایک ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ڈیسیجن سکسیز بھی ہو سکتا ہے وہ فیل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فیلئر ریٹ بھی اس میں اتنا ہی ہے جتنا کہ سکسیز ریٹ میں ایک چھوٹی سی میں مثال لیتا ہوں کہ آپ گھر سے چلیں اور آپ کا خیال ہو کہ آج بارش ہو جائے گی اور آپ چھتری گھر سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے چھتری لے کے چلتے ہیں اب گھر سے آپ نے ڈسائڈ کر لیا کہ آج میں چھتری لے کے جاؤں گا اتفاق سے جب پہنچتے ہیں تو سارا دن بارش نہیں ہوتی ہے آپ نے چھتری اٹھائی پھرتے رہے اب ڈیسیزن آپ کا بیکار ہو گیا آپ نے تو بڑا سوچا تھا کہ اگر بارش ہوگی تو میں بھیگوں گا نہیں میں چھتری استعمال کروں گا خیر کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کبھی فائدہ ہے اگر بارش آ جاتی تو بہت اچھا تھا سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے آپ چھتری کے اندر چلے جاتے لیکن دوسرا صورت حال یہ تھی کہ آپ چھتری نہیں لے کے آتے جب چھتری لے کے نہیں نکلے گھر سے بارش نہیں ہوئی بہت عیاشی ہے فرسٹ کلاس کوئی مسئلہ نہیں لیکن چھتری لے کے نہیں نکلے اور بارش ہو گئی تو پھر کیا سارے بھیگ جائیں گے تو یہ ڈسیزن لینے میں سوچتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ چیز خرید لوں پھر آپ خرید لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چیز قیمت گر گر گئی بڑے پچھتاتے ہیں پھر آپ ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ خریدوں اور آپ نہیں خریدتے چیز بڑھ جاتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے پھر پچھتاتے ہیں تو یہ ڈیسیجن انالیس جو ہوتا ہے یہ چانس پہ ہوتا ہے رسک پہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ہم اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں یہ کوئی سرٹنٹی سے آج تک کسی نے کہا کہ کوئی ڈیسیزن آپ کا جو ہے صحیح ہو کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن normally decision under under chance ہوتا ہوتا ہے ہے اس کے بعد گیم تھیوری ہوتے ہیں اب گیم تھیوری کیا ہوتی ہے آپ اکثر کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ فلانے پلیئر کو نہیں کھلانا چاہیے تھا فلاں پلیئر کو کھلانا چاہیے تھا کہتے ہیں نا اسی طریقے سے یہ گیم تھیوری ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے اکنامکس میں جو نوبل پرائز ملا تھا وہ گیم تھیوری پہ ملا تھا یعنی گیم تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ ایک رائٹ ڈیسیزن لے لیں ایک ایسی چال چلیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو اب کسی کو کیا پتا کہ اگلے سال کاٹن کا زمانہ آئے گا یا پالیسٹر کا زمانہ آئے گا اگر کاٹن کا زمانہ آیا اور آپ نے پہلے کاٹن لگا لی تو آپ کے وارے نیارے ہو گئے اگر اگر کاٹن کا زمانہ اور کاٹن نہیں لگائی تو پھر آپ کو نقصان ہوگا تو یہ گیم تھیوری کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آسان طریقے سے کوئی مشکل چیز کو سالو کر لیں یہ آپ کو مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن دیکھتے ہیں جب تاش کھیلتے ہیں نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی بڑے سے بڑا پتا پھینکے اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ہرائے آپ کو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چال چلنی ہے تو گیم تھیوری یہ جو بڈنگ کرتے ہیں جس میں ٹینڈر ہوتا ہے جس میں روزانہ اخبار میں آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے یہ سارے کے سارے گیم تھیوری کے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ دوسری صورت حال یہ آپ جاتے ہیں نا دکان میں ریڑے پہ لوگ کھڑے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز پانچ روپے کی لے لیں آپ کہتے ہیں نہیں دو روپے کی دے دو پھر آخر میں ہو کے تین پہ ہو جاتا ہے اب تین روپے کا جب آپ سودا لے کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے ون کر لیا اور جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ون کر لیا تو یہ کیا کہتے ہیں ون ون سچویشن جس میں دونوں آدمی جیت جاتے ہیں تو یہ گیم تھیوری بھی ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے اس کے بعد کیم تھیوری ہوتی ہے کیم تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لائن لگائیں یہ کانسیپٹ پاکستان میں کم ہے لیکن کہیں کہیں چلتا ہے کہ پہلا آدمی آئے پہلا آدمی جائے اگر لائن میں کھڑے ہوں گے ٹرین کے ٹکٹ کے لیے آسانی ہوگی سنیما کے ٹکٹ کے لیے آسانی ہوگی بس کے انتظار میں آسانی ہوگی تو کیوئنگ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو سرو کیا جائے کہ کتنے لوگ آ جائیں آپ نے دکان کھولی ہے اور معلوم ہے کسٹمر کی لائن لگی ہے تو کچھ دن تو لائن لگے گی کچھ دن کے بعد سب لوگ دوسری دکان پہ جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم لوگ ہوں کم سے کم وہاں پہ کم سے کم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے تو اس طرح کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہم کیونگ تھیوری کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں پھر سمولیشن ہوتی ہے سمولیشن تو آج کل بہت زیادہ کامن ہے کہ آپ سمولیٹر استعمال کرتے ہیں آپ کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہیں کبھی کار کا گیم کھیلتے ہیں کبھی فٹ بال گیم کھیلتے ہیں تو یہ ساری سمولیشن جو ہوتی ہے یہ یہاں پر استعمال ہو سکتی ہے گیمس میں بزنس میں مینج میں اور فور کاسٹنگ آپ پیش گوئی کرتے ہیں کہ یہ جی ٹھیک ہے اس سال پروڈکشن اچھی ہوگی پروڈکشن خراب ہوگی پیچھے سارا ڈیٹا لینے کے بعد آگے آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فور کاسٹنگ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں تک یہ پرابلسٹک ہے ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چل رہا ہوں پھر جناب انوینٹری کی بات آ جاتی ہے یعنی کہ اسٹاک کی بات آ جاتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ آپ اسٹور کی بات کرتے ہیں اسٹور گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے دکانوں میں بھی ہو سکتا ہے بڑے گوداموں میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ویٹ ہونا چاہیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹ کی موومنٹ ہے ویٹ کی پروکیورمنٹ ہے اگر آپ کے یہاں کم ہے تو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں باہر بھی دیکھیں ورلڈ میں کہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ انوینٹری ماڈلس کے اندر کرتے ہیں یہ جو انوینٹری ماڈلس ہیں کئی طرح کے ہو سکتے ہیں بازے ہیں کہ آپ دس دس سال بیس بیس سال رکھیں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی مثال کے طور سے کہا جاتا ہے کہ جو چاول ہیں جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے تو چاول کو اسٹور کر لیں گے زیادہ رکھیں ہو سکتا ہے کیڑا بھی لگ جائے ہو سکتا ہے خراب ہو جائے تو آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ خراب بھی نہ ہو اور اتنا رکھیں کہ پیسہ بھی دے دیں اس کے ساتھ ساتھ جو فاسٹ موونگ آئٹم ہوتے ہیں فروٹ ہوتے ہیں یہ سبزی وغیرہ ہوتی ہیں یہ بہت جلدی ختم کر دینا چاہیے اس کا اسٹاک نہیں ہونا چاہیے ان کی انوینٹری زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ناردرن ایریا میں کہتے ہیں بہت اچھی خوبانی ہوتی ہے لیکن وہ وہاں سے رکھ نہیں سکتے بارہ گھنٹے کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اگر وہ کھانا ہو تو وہیں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو انوینٹری کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کلاسیفائی کرتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ اسٹور بھی نہ ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ کوئی آپ کے پاس گاہک آئے آپ کا کسٹمر آئے کوئی کلائنٹ ہے وہ واپس بھی نہ جائے معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد کلائنٹ واپس جا رہا ہے تو آپ کے پاس دکان میں واپس نہیں آئے گا تو یہ بعض وقت سرٹن ڈیمانڈ ہوتی ہے بعض وقت انسرٹن ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ ایک دم بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مثال کے طور سے اولمپک ہو رہا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ٹی وی خرید لیں کوئی اور نیا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے چیزیں ویزیں خرید لیتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں بعض سیزنل ڈیمانڈ ہوتا ہے بعض سیزنل ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اسٹڈی کرتے ہیں سرٹن ڈیمانڈ جو ہوتا ہے وہ ہم ڈیٹرمنسٹک بات کرتے ہیں انسرٹن جو ہوتا ہے اس میں پرابلٹی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہم اس میں پرابلسٹک ماڈل میں ڈسکس کر سکتے ہیں جو پہلے تھے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے اندر ساری چیزیں تھیں جس میں ڈیسیجن انالیس وغیرہ ایک میں نے چیز شاید آپ کو نہیں بتائی تھی مارکو اینالس وہ بھی ہم کسی وقت اسٹڈی کریں گے تو یہ پرابلسٹک آتی ہیں اور انوینٹری کے اندر جو چیزیں ہیں دو ہیں ایک سرٹن ہے اور ایک انسرٹن ہے جہاں انسرٹن کی بات ہوتی ہے وہاں پرابلٹی ہم استعمال کرتے ہیں وہاں اسٹیٹسٹکس کی مدد حاصل کرتے ہیں اس کے بعد نیٹورکس آ جاتے ہیں وہ ڈرا کرتے ہیں جو نیٹ ورک نظر آتے ہیں آج کل نیٹ ورکس تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی چپ کی بات کرتے ہیں اس پہ بھی نیٹ ورک ہوتا ہے کمپیوٹر جو اندر ہوتا ہے اس کے اندر بھی نیٹ ورک ہوتا ہے and similarly so on so forth یہ جو ہمارے پاس نیٹ ورکس ہیں جو پریکٹیکل لائف کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس میں دو ہم ٹیکنیکس پڑھیں گے ایک سی پی ایم کہتے ہیں ایک پرٹ کہتے ہیں سی پی ایم کا مطلب ہے critical path method critical path method ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے یہ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹھیکیدار مکان بناتے ہیں اسٹوری بناتے ہیں پلازا بناتے ہیں اور وہ ٹائم پہ پورا نہیں کرتے تو وہ یہ اینالائز نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی کریٹیکل ہے جس کو کرنا ہے آپ درزی کے پاس جائیں آپ گا جی پرسوں آپ کو چیزیں مل جائیں گی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جی آپ کے کپڑے سلیں گے نہیں کیونکہ اس کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یعنی وہ کریٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اس کا جو کاریگر ہے جس نے کپڑے سینے وہ تو اویلیبل نہیں ہے جب آپ پہنچیں گے تو جا کہے گا جی وہ نانی کا انتقال ہو گیا بھائی نہیں ہے فلانی چیز نہیں ہے اور وہ بہانے کافی سارے ہوں گے یہی چیزیں نیشنل لیول پہ بھی ہوتی ہیں بڑے پروجیکٹس میں بھی ہوتی ہیں کہ پروجیکٹس ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہائی وے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں موٹر وے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں پورٹس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں کافی ڈیلے ہوتے ہیں کاسٹ رن ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سی پی ایم یا کریٹیکل پاتھ میتھڈ صحیح طرح کا نکالتے نہیں ہیں اگر اس کو اس طرح سے فالو کریں تو دیکھ سکتے ہیں پہلے بتا دیں گے دو سال پہلے تین سال پہلے کہ جی یہ پروجیکٹ ڈیلے جائے گا کیونکہ اس وجہ سے پرابلمس آ رہی ہے اگر آپ کے پاس انجینئرس اویلیبل نہیں ہیں آپ کے پاس را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے کوئی اور چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اندر چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں لیکن اس سے آپ انالائز کر سکتے ہیں سی پی ایم سے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے program evaluation and review technique PERT جسے کہتے ہیں program evaluation and review technique اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروگرام ہمارا وہ صحیح جا رہا ہے ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو پھر ریویو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے ٹارگیٹ کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم کس وقت یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ نیٹ ورکس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے نیٹ ورک فلو ہے آپ کی موٹر وے ہے جو لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور اس کو دیکھیں کس طریقے سے آپ کے پاس ٹریفک فلو کر رہی ہے یا جی ٹی روڈ ہے اس پہ کیوں اتنے زیادہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور اس کے فلو کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے سائنٹیفکلی اس کو اسٹڈی کریں تو ہماری روڈس پہ اتنے پرابلمس نہ آئیں جتنے کہ آج کل آ رہے ہیں یہ ادرس کا خانہ جو ہے جو بیگ ہے اس کے اندر ہم نے ہر چیز ڈالی ہوئی جیسے میں نے بتایا تھا نان لینئر پروگرامنگ یہ ایک بڑا اچھا سبجیکٹ ہے بہت ایڈوانس ہے اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ میتھمیٹکس میں انوالوڈ ہے وہ بھی ہم تھوڑی بہت آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ریئل لائف کے پرابلمس کے اندر آتی ہے فور کاسٹنگ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہیں یہ اور نان لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس بہت اچھی ویری ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے بعد ڈائنامک پروگرامنگ ہے کہ ہر اسٹیج کے اوپر آپ نے کوئی چیز کرتے جانا ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے ایک پائپ لائن لے کرنی ہے کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک جس کے اندر سوئی گیس جا رہی ہے یا اس کے اندر آئل فلو کر رہا ہے تو آپ دیکھتے جاتے ہیں ہر اسٹیپ کے اوپر کیا اسٹیج ہے کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے تو ہر اسٹیج پہ آپ اپڈیٹ کر کے آگے چلتے جاتے ہیں تو یہ چیزیں یہاں ڈائنامک پروگرامنگ کے اندر ہے اور بریک ایون انالیس تو آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کاسٹ کتنی ہے اس میں پروفٹ کتنا ہے اور بریک ایون کتنا ہے اگر کسی چیز کی کاسٹ ہے یا بیس روپے یا پچاس روپے مہینہ اس کا خرچہ ہے اگر پچاس روپے کی آمدنی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بریک ایون نہیں ہوتا ہے یعنی کہ کاسٹ اور انکم جو ہے وہ برابر نہ ہو تو اس وقت تک بریک ایون نہیں ہوتا ہے تو یہ بریک ایون انالیس بہت زیادہ پروجیکٹس میں کیا جا سک جاتا ہے خاص کر کے نیشنل لیول کے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بریک ایون ہوگا یا نہیں ہوگا مثال کے طور سے کہ یہ موٹر وے ہے نا اس پہ اکثر ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ بریک ایون کرے گی یا نہیں کرے گی یعنی کہ جتنی آپریشنل کاسٹ ہے ایک سال کے اندر کیا اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کے برابر ہے یا نہیں ہے لیکن کسی بھی جب یہ بریک ایون ایونالس کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے اور فیکٹرس بھی دیکھے جاتے ہیں اب یہ موٹر وے کے اندر مثال کے طور سے کہ فیصلہ آباد اگر آپ پہلے اسلام آباد سے آتے تھے دس گھنٹے لگتے ہیں آج اسلام آباد سے آپ فیصلہ آباد آئیں تو تین گھنٹے لگتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہوتا ہے جو بریک اینالس میں تو آتا نہیں ہے لیکن اوور آل فیکٹرس کے اندر آتا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس چار پانچ طرح کی ٹیکنیکس ہے جن کو ہم استعمال کریں گے جی ونس اگین یہ چار پانچ ٹیکنیک جو میں نے بتائی تھی کہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی بات کی تھی اس کے اندر لینئر سارے فنکشنس ہوں گے اس کے بعد ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ پرابلسٹک ٹیکنیکس ہوتی ہے انوینٹری کی ٹیکنیکس ہوتی ہے نیٹورکس کی ہوتی ہے اور یہ ادرس کے اندر تین چار ٹیکنیکس ہیں اور بھی بہت ساری ہیں جو کسی وقت آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے آ, لیکن فی الحال اس کورس کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں اگر یہی چیز ہم کور کر لیں ان فورٹی فائیو لیکچرس میں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہوگا جناب آگے چلتے ہیں اپلیکیشنس کی بات تھی لاسٹ ٹائم اپلیکیشنس پہ ہم نے رکے تھے ہم نے کہا تھا کہ اپلیکیشنس کی بات چیت کریں گے تو آج اپلیکیشنس دیکھتے ہیں سب سے پہلے macro economic planning macro economic planning کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ابا جی ہیں گھر کا پورا پلان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کچھ کرنا ہے سیر کرنے جانا ہے یہ نہیں جانا ڈپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں کتنی شادیاں ہیں گھر میں کتنے فنکشنز ہیں یا اور طرح کی چیزیں ٹھیک ہے نا تو یہ میکرو اکنامک پلاننگ تو فادر کرتے ہیں گھر کے اندر اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹ ناظم کرتے ہیں اس کے اوپر جائیں تو چیف منسٹرس کرتے ہیں پھر پرائم منسٹر وغیرہ کرتے ہیں تو کنٹری کی پلاننگ ہوتی ہے کمپنی کی پلاننگز ہوتی ہے سی ای او کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں یا چیف آپریٹنگ آفیسرز وہ پلاننگ کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ انویسٹمنٹ پلاننگ ہے کمپنی کے پاس ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی انڈسٹری ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس جگہ لگائے کہ کیا یہ پلانٹ لگائے یا پیسہ بینک کو دے دے یا پلانٹ لگائے یا کوئی چیز پرچیز کر لے مثال کے طور سے کہ اگر ایک فیکٹری ہے اور کاٹن کی فیکٹری ہے تو اس کے پاس کئی آپشن ہو سکتے ہیں ایک آپشن تو یہ کہ وہ کافی عرصے کے لیے کاٹن خرید لے دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ ایک نیا یونٹ لگا دے تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ انویسٹ کر دے چوتھا چیز یہ ہے کہ کوئی اور ایک فیکٹری خرید لے تو یہ کیا کرتے ہیں آپ جس میں ان پٹ آؤٹ پٹ اینالیس کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کتنا پیسہ لگائیں گے کتنا پیسہ آپ کو واپس آئے گا یہ آپ شارٹ ٹرم پہ بھی کر سکتے ہیں میڈیم ٹرم میں بھی کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا شارٹ ٹرم میں ایک سال کے لیے کر لیں دو سال کے لیے کر لیں میڈیم ٹرم میں پانچ سال کے لیے کر لیں لانگ ٹرم میں دس سے پچیس سال کے لیے کر لیں تو یہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے انشورنس کرتے ہیں نا لوگ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ لائف انشورنس کرواتے ہیں کروانے بھی چاہیے کہ اس میں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نقصان ہو جائے تو اس کو کور کرنے کے لیے لیکن وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں بینک انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی لانگ ٹرم ہوتی ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے کالج کے اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسکولس بنانا ہے یہ ایجوکیشن کے اندر جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا ریٹرن بہت عرصے کے بعد آتا ہے کیونکہ یونیورسٹی کے اندر آج آپ سیٹ اپ کریں گے تو چار سال کے بعد گریجویٹ نکلے گا پھر اس کو جاب ملے گی پھر وہ ایک اچھا پروڈکٹیو پرسن بنے گا اور اس کے بعد اکانومی میں آئے گا تو یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ریٹرن فوراً نہیں دیکھا جاتا اور اسی طریقے سے یہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے نا یہ بھی ایک بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اس کا ریزلٹ آج نظر نہیں آئے گا لیکن چار سال پانچ سال سات سال کے بعد دیکھیے گا تو اس کا جو جو بھی انویسٹمنٹ کیا ہے اس سے زیادہ ریٹرن آئے گا آپ کوئی اور یونیورسٹی دیکھ لیں جو پرانی مشہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے تو وہ دیکھیں کتنا زیادہ ہے یا ایڈوانس کنٹری کے اندر دیکھیں کہ ہارورڈ کا کنٹریبیوشن کیا ہے یا آکسفورڈ کا کنٹریبیوشن کیا ہے یا اسی طریقے سے کیمبرج وغیرہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے یہ تو میں نے ہڈن باتیں کی ہیں اسی طریقے سے اوپن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا ریٹرن دس سے پندرہ سال کے بعد آئے گا تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات چیت کرتی ہے اگر آپ نے انالائز کرنا ہے تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ انالیس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پروجیکٹ پہ لگانا فائدہ ہوگا کس جگہ پروجیکٹ لگانا فائدہ مند نہیں ہوگا تو یہ جناب اکانومی کے اندر اکثر جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ انس جس کے تحت short term medium term and long term investment plan ہم دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے روڈس میں پیسہ لگانا ہے آپ نے ڈیمس میں پیسہ لگانا ہے آپ نے کسی اور جگہ پہ پیسہ لگانا ہے تو اس کا ریٹرن بہت عرصے کے بعد نظر آئے گا لیکن شارٹ ٹرم کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کرتے ہیں جس کا ریزلٹ فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور سے روڈ کی ریپیئر ہے فوراً ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں بزنس کے اندر وہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا نیشنل سیونگس کی اسکیمس ہیں یا بینکس کی کچھ اسکیمس ہیں ان میں لگائیں گے تو بھی آپ کو ریٹ آف ریٹرن اچھا ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں مجھے چاہیے یا دو سال میں چاہیے تین سال میں چاہیے اسی طریقے سے جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً پیسہ بھی چاہیے بعد میں بھی پیسہ چاہیے اس کے بعد بھی پیسہ چاہیے ٹھیک ہے نا ابھی جو دکان کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی ڈیکوریشن کے لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتا ہے لیکن جو چیزیں خرید کے لاتے ہیں جس میں بسکٹس کے پیکٹ ہوتے ہیں جس میں ٹافیز ہوتی ہیں جس کے اندر اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ روزانہ کا ریٹ آف ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج ہی پیسہ ہے بیکری اگر کھولتے ہیں تو روزانہ ہی اس کا پروفٹ نظر آتا ہے کہ آج یہ چیزیں بک جائیں گی اسی طرح فروٹ کی شاپ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے اندر کتنا پروفٹ رہا تو انویسٹمنٹ کا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا ہے کسی طریقے سے کرنا ہو تو اس کے ذریعے آپ اینالائز کر سکتے ہیں دوسری بات آتی ہے choice of projects within an investment plan آپ ایک انویسٹمنٹ پلان لے کے آتے ہیں جس میں چار پانچ سات آٹھ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے کسی ایک پروجیکٹ کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو اچھا ہے جس کے اندر ہم زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں یا جس میں کاسٹ کم لگے گی تو اگر آپ کو چوائس کرنی ہو تو بھی آپ اس کے ذریعے او آر کے ذریعے یہ چیزیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے simulation modelling of the economy اگر پوری اکانومی کا آپ نے سیمولیٹ کرنا ہو جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر میں کتنا پیسہ لگائیں ایجوکیشن میں پیسہ لگائیں ٹرانسپورٹیشن میں کتنا پیسہ لگائیں اینڈ وغیرہ وغیرہ اگر آپ نے پورا کرنا ہو تو آپ یہ اس کی سیمولیشن کر سکتے ہیں اکانومی کی کنٹری کی مثال کے طور سے کہ اس سال اگر کاٹن کی فصل خراب ہو جائے تو اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوگا یا فارن ریمیٹنس کم آ جائے تو اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں مائکرو اکنامک پلاننگ جو بھی کرنی ہو کنٹری کے لیول پہ یا نیشنل لیول پہ یا نیچے آ جائیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیول پہ یا کمپنی کے لیول پر یا انڈسٹری کے لیول پر اگر آپ نے مائکرو اکنامک پلاننگ کرنی ہے تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب علی صورت حال ہوئی اس کے بعد آتے ہیں مائکرو اکنامک پلاننگ اب مائکرو کی بات ہوگی بڑے بڑے فیصلے ہوئے وہ فیصلے جو آپ جس میں آپ انوالو نہیں ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں آپ کے نیشنل پلانرس انوالو ہوتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے تو اگر موقع ملے تو اس کے ان کی مدد سے یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جناب micro economic planning micro economic planning جو ذرا سے چھوٹے لیول کے اوپر ہوتی ہے مثال کے طور سے improving the layout of a workshop یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک ورک شاپ ہے اس کا ایک لے آؤٹ ہے اور اگر آپ صحیح طریقے سے لے آؤٹ بنا لیں گے تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ نے غلط ورک شاپ بنا لیا تو اس وقت ہر وقت کیا ہوگا کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا اگر فرض کر لیں یہ جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والا یا موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا اپنی ورک شاپ میں لے جائے یہاں پہ اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی کھولنا شروع کیا اوزار دور جگہ رکھے ہوئے اور جو ہوا بھرنے کا پریشر وہ دوسری جگہ ہے تو کیا ہوگا ہر تھوڑی دیر کے بعد لوگ ٹکرا رہے ہوں گے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب کام کرتے ہیں موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹکراتے ہیں اگر یہی چیز خدا نہ نخواستہ ہاسپٹل کے اندر جہاں آپریشن ہو رہا ہو آپریشن تھیٹر ہو وہاں ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے فیٹلٹی ہو سکتی ہے خدا نہ نخواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ورک شاپ ہے یا آپریشن تھیٹر ہے ان کا لے آؤٹ کرنا ہے ان کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ کم سے کم موومنٹ ہو لوگوں کی ساری چیزیں بھائی اویلیبل ہوں اور کلیشز کے چانسز کم ہوں تو یہ ایک اچھا طریقہ کار اس میں کر سکتے ہیں او آر استعمال کر کے آپ اپنے ورک شاپ کے لے آؤٹ کو اچھا کر سکتے ہیں اپنا نہیں تو کسی دوست کی ورک شاپ کے لے آؤٹ کو اچھا کر سکتے ہیں یہ چیز اگر آپ دیکھیں کسی اور جگہ پر لگائیں اپنے لیبورٹری کے اندر یا اپنے کلاس روم کے اندر یا اپنے بیڈ روم کے اندر تو بیڈ روم کا لے آؤٹ وغیرہ بھی اس کی مدد سے اچھا کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کی ساری فیسلٹیز وہیں پر اویلیبل ہو ٹھیک ہے جی پھر نیکسٹ ہے جیسے finding the size of a hospital یعنی سائز کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اس کے اندر بیڈ ہونے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے بہت کم بھی نہ ہو بہت زیادہ بھی نہیں ہو زیادہ ہوگا تو ویسٹیج ہے کم ہوگی تو ہر وقت لائن لگی رہے گی تو اگر آپ اس کا آپٹیمم سائز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کی مدد سے وہ آر ٹیکنیک استعمال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل کا سائز کیا ہونا چاہیے کتنا او پی ڈی ہونا چاہیے او پی ڈی کا مطلب ہے کہ operation out outpatient department کتنا بڑا ہونا چاہیے یا آپ کے پاس آپریشن تھیٹر کتنا بڑا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ چیک کر کے بنا سکتے ہیں پلان کر سکتے ہیں لوگ کر رہے ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے مینٹیننس شیڈیول آف اے بس ٹرانسپورٹ سسٹم اگر آپ کے پاس ایک بس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے لاہور کے اندر ہے کراچی کے اندر ہے تو اس کی مینٹیننس ہے آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے ہماری روڈس کے اوپر بسیں کھڑی ہوتی ہیں کیوں کھڑی ہوتی ہے کہ کبھی اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے پراپر طریقے سے پراپر ٹائم کے اوپر اگر اس کا ایک پراپر شیڈول ہو تاکہ جو پیسنجر ہے ان کو بھی پریشانی نہ ہو یہ نہ کہیں کہ جی دوپہر کے بعد پیک ہے اس وقت آپ نے کہا جی مینٹیننس کے لیے سروس کے لیے بسز گئی ہوئی ہیں ایسے ٹائم پہ دیکھیں رات کا وقت نکال لیں دوپہر کا وقت نکال لیں یا صبح کا وقت جہاں پہ پیک آورس نہ ہو اس کا اگر شیڈول بنانا ہو کہ کس وقت کس ٹائم پہ کون سی بس جائے گی تاکہ دوسروں کو پرابلم نہ ہو یہ جو ٹرانسپورٹ نیشنل لیول پہ چلاتے ہیں ان کو اس قسم کی چیزوں پہ فالو کرنا چاہیے دنیا میں دیکھیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر ان کے باقاعدہ شیڈول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بس ایک فکس ٹائم کے آنے کے بعد چلی جاتی ہے اپنے مینٹیننس کے لیے اسی طرح سے جہاز ہے کیونکہ یہ ابھی ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایکس آورس پچاس گھنٹے ہے یا سو گھنٹے یا تین سو گھنٹے کے بعد جب اس نے فلائی کر لی تو وہاں پہ جاتا ہے ورک شاپ کے اندر پراپر مینٹیننس کے لیے اس کے بعد وہ چلتا رہتا ہے جبھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ڈیلیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں قبل اس کے ہاں، بجائے اس کے کہ جو دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ڈیلیز وغیرہ زیادہ ہو سکتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں مینٹیننس شیڈول آف اے بس ٹرانسپورٹ سسٹم کر سکتے ہیں planning the operation of a company ایک کمپنی ہے اس کے اندر اس نے کیا کرنا ہے ڈسٹریبیوشن کرنا ہے یا مارکیٹنگ کرنا ہے تو اس کو بھی آپ پلان کر سکتے ہیں لانچنگ اے نیو پروڈکٹ اگر آپ ایک صابن بنا رہے اور بیچ رہے ہیں اور ایک دوسرا صابن انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا کاسٹ ہوگی کتنا بینیفٹ ہوگا کتنا پروفٹ ہوگا and you can analyse and then you can decide on the base of this one یہ جو ہماری کمپنیز ہیں چھوٹی چھوٹی بہت سارے پروڈکٹس بناتی ہیں جس میں ببل گم ہوا جس میں چوئنگ گم ہوئی جس میں بسکٹس ہوئے یہ انالائز کر سکتے ہیں اس کی مدد سے پرسنل شفٹ پلاننگ پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ پلاننگس ہوتی ہیں مثال کے طور سے کہ یہ ٹی وی اسٹوڈیوز ہوتے ہیں یہ صبح بھی لوگ ہوتے ہیں دوپہر بھی ہوتے ہیں شام کو بھی ہوتے ہیں رات کو بھی ہوتے ہیں تو ایک شفٹ پلاننگ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں یہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کم سے کم لوگ لگا کے زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں تو یہ جناب مائکرو اکنامک پلاننگ کی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں ساتھ ساتھ مثالیں اور دیتا جاؤں گا تو ایک اور چیز ہے جس کو لاسٹ ہے سیکٹورل پلاننگ کوئی ایک سیکٹر لے لیتے نا اس سیکٹر کے اندر ایگریکلچر سیکٹر جیسے ہم لے سکتے ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر لے سکتے ہیں مائننگ سیکٹر لے سکتے ہیں اینڈ وغیرہ وغیرہ اس کی اگر آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میکرو کی بات کی تھی بہت بڑے لیول پر پھر اس کے بعد مائکرو لیول پہ آ گئے تھے اب ہم سیکٹورل لیول پہ کسی بھی ایک سیکٹر کو لیتے ہیں اور اس کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں مثال کے طور سے ایک scheduling all operation within particular sector ایک کوئی سیکٹر لے کے اس کی ساری آپریشن دیکھ لیں جیسے ٹرانسپورٹیشن کی مثال لے لیں ہر چیز لے لیں اس میں روڈ نیٹورکس بھی آ جائے گا بسز بھی آ جائیں گی ڈرائیورس بھی آ جائیں گے اس کے جو میکینکس ہیں وہ بھی آ جائیں گے انجینئرس بھی آ جائیں گے پھر اس کے ڈسٹریبیوٹر بھی آ جائیں گے everything would come into that one اب اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے مثال کے طور سے پروڈکشن شیڈیول کہ جو گاڑیاں بنتی ہیں اس کے شیڈول کیا ہے کس طرح سے بن رہی ہیں پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے پھر اس کی انوینٹری کتنی ہے کیا گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے یا پہلے سے زیادہ ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے یا سپلائی زیادہ ہے اگر ڈیمانڈ سپلائی کے برابر ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی تو پرائسز بڑھیں گی بلیک میلنگ ہوگی پھر اسی طریقے سے بلیک مارکیٹنگ ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا اگر سپلائی زیادہ ہوگی اور ڈیمانڈ کم ہے تو وہ پھر ان کو انسینٹیو نہیں ہوگا پرائسز کیا ہوگی نیچے جائیں گی and that there will be competition کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لاس ہو جائے گا اسی طرح سے مارکیٹنگ ہے پرسونل مینجمنٹ ہے مینٹیننس شیڈیولنگ ہے تو یہ سارے کے ساری چیزیں آپ ایک سیکٹر کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے اب آپ کو تینوں چیزیں بتا دی سب سے پہلے میکرو پھر مائکرو اور اس کے بعد سیکٹورل آگے چلتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل لے لی کہ integrated planning of the oil sector oil ہے نا آج کل ہر آدمی کی ضرورت ہے پیٹرول ڈیزل یا دوسری طرح کے آئل تو یہ دیکھیں اگر اس کی ہم نے پلاننگ کرنی ہو نیشنل لیول پہ میں ایسے نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں کیا کیا ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی ہم یہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے پورے کنٹری کی آئل پلاننگ کرنی ہے یعنی آئل سیکٹر کی پلاننگ کرنی ہے تو کیسے کریں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئل پروڈکشن فرام فیلڈ پہلی چیز یہ ہے کہ تیل نکل رہا ہے ہم نے یہ پرزیوم کر لیا کہ تیل نکل رہا ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ پہلے تیل دریافت کرنے کے لیے کچھ آپ کو کام کرنا پڑے گا کنواں کھودنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں فیلڈ ہے وہاں پہ تیل نکل رہا ہے and we are presuming that thing تو پہلی چیز یہ ہے کہ آئل پروڈکشن وہاں پر جو تیل نکل رہا ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہے خدا نخواستہ آگ نہ لگ جائے خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی سیبٹاج نہ ہو جائے یا زیادہ تیل نہ نکالنے یا کم تیل نہ نکالنے وہاں پہ کچھ اور چیز نہ ہو جائے تو پہلے ساری چیز یہ کیا کرنا ہے آئل پروڈکشن فرام فیلڈ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے اس کی پوری آپریشن ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا دوسری چیز کیا ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ اب تیل نکلنا جب وہاں سے تو بیکار سا ہوتا ہے کروڈ سا ہوتا ہے بڑا خراب ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے تو اب وہ تیل نکل رہا ہے اس کو آپ کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا کہاں سے لے کے جانا ہے فرام فیلڈ ٹو ریفائنری اب وہاں سے نکل رہا ہے تو آپ نے ریفائنری میں لے کے جانا ہے کس طرح سے لے کے جائیں گے آپ ٹینکر کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں آپ ریلوے کے ذریعے لے جا سکتے ہیں آپ پائپ لائن کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنے ملک میں وہاں پہ نہیں ہے مطلب جہاں سے تیل نکل رہا تو آپ شپ کے ذریعے بھی لے کے آتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں پہلی چیز کیا فرام فیلڈ ٹو ریفائنری جہاں پہ بھی تیل نکل رہا ہے وہاں سے آپ نے ریفائنری پہ لے کے جانا ہے اب اس کے بعد کیا ہے from fields to export ports اگر آپ کے پاس اپنی ریفائنری نہیں ہے کچھ کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں پہ ریفائنریز نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں تیل نکالتے ہیں دوسرے ملک میں بھیج دیتے ہیں وہیں سے ڈائریکٹلی نکل رہا ہے شپ کے اندر ہوا اور آگے ریفائنری ریفائنری کسی اور ملک کے اندر ہے ہو سکتا ہے جاپان میں ہو سکتا ہے کوریا میں ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو تو وہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے from field to export port یعنی پہلے وہاں فیلڈ سے آپ نے کہاں لے کے آنا ہے جہاں سے باہر جائے گا جہاں سے شپ کے اندر لوڈ ہوگا جہاں سے شپ کے اندر یہ فل کریں گے تو پائپ لائن ہونا چاہیے کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے پھر from import ports to refinery اب اس کے بعد ایکسپورٹ ہوا وہاں سے تیل چلا دوسرے ملک میں پہنچا اور وہاں سے جو تیل ہے پھر اب ریفائنری میں اب پاکستان میں تیل اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے امپورٹ پورٹ سے پہلے کیا ہوتا ہے پھر وہ ریفائنری میں جاتا ہے ریفائنری کچھ ملتان میں ہے کچھ اسلام آباد میں ہے کچھ کراچی میں ہے تو یہ ساری ریفائنریز مختلف جگہوں پر ہیں وہاں سے کراچی سے تیل وہاں ان جگہوں پہ پہنچانا ہے کون سا تیل کروڈ ابھی ریفائن نہیں ہے ابھی سب سے پہلے کروڈ ہے یعنی کہ نمبر دو پہ ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ اس کی باتیں کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ کراچی سے لے کر اوپر تک جہاں پہ بھی ریفائنریز موجود ہیں کتنے ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی ساری چیزوں کی ذمہ داری کرنی پڑتی ہے یہ بھی سارے کے سارے پورے کا پورا آپریشن ہے اگر آپ دیکھیں خالی ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ ابھی ہم نے ریفائن نہیں کی ہمارے پاس کروڈ ہے جو کہاں سے آئل فیلڈ سے نکل رہا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کے جانا ہے آ, ملک کے اندر لے کے جانا ہے یا اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا ریفائنری تک لے کے جانا ہے ریفائنری کے اندر سارے پروسیس ہیں تو یہ ہول پروسیس ابھی چل رہا ہے کس کا خالی ٹرانسپورٹیشن کا ابھی میں نے ریفائنری کی بات نہیں کی میں نے ابھی اس کی ایکسپورٹ کی بات نہیں کی پھر اس کے بعد الگ ڈفرنٹ یونٹس ہیں اس کی بات نہیں کی تو ابھی خالی خراب تیل خام تیل جسے کہتے ہیں وہ آ رہا ہے دوسری جگہوں سے یا فیلڈ سے اور کہاں پہنچانا ہے اس کو ریفائنری تک پہنچانا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہمارے پاس اسٹوریج آف کروڈ ہے اب یہ کروڈ جو ہمارے پاس ہے فیلڈ کے اوپر بھی ہم نے اس اس کو کو اسٹور کرنا کرنا ہے ہے اور کیا ریفائنری کے اندر بھی کرنا ہے اسٹور اسٹور اور آن پورٹ پہ بھی کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے ریفائنری شیڈولنگ اب ریفائنری آپ کے پاس ہر وقت فارغ تو نہیں ہے آج وہ ایک طرح کا تیل بنا رہی ہے کل دوسری طرح کا تیل بنائے گی پرسوں تیسری طرح کا تیل بنائے گی تو مختلف پروسیس ہیں جس کے ڈسپلیشن یونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی آپریشن کرنی ہے ان کی بھی شیڈولنگ کرنی ہے اور اس کو بھی اس طرح سے کرنا ہے تاکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پوری ہوتی رہے یعنی کہ ڈیمانڈ تو ایکس آئٹم کی ہے آپ وائی آئٹم دے رہے ہیں وائی آئٹم کی ڈیمانڈ ہے آپ ایکس دے رہے ہیں تو سب کی ڈیمانڈس کو فلفل کرنا ہے اب آپ دیکھیں پیٹرول اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو کتنی طرح کے تیل ہوتے ہیں کوئی ڈیزل ہوتا ہے کوئی ہائی آکٹین ہوتا ہے کوئی سپر ہوتا ہے کوئی سپریم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر جہاز میں جائیں تو ہائی آکٹین الگ تیل ہوتا ہے تو سب کو تیل پہنچانا ہوتا ہے کس نے ان ریفائنریز نے اب ٹرک سارے کے سارے خالی ہوئے جو ریفائنری پر انہوں نے ٹرک کو انلوڈ کیا سارے تیل سے اور اس کے بعد اب دوسری طرح کا تیل لے کے جائیں گے تو پہلے ان کو صاف کرنا ہے پہلے گندا تیل اس میں نہیں رہے اور اس کی بھی ساری ایک فل ایک آپریشن چاہیے ہوتی ہے تو جناب یہ ریفائنری شیڈولنگ کے بعد کیا چیز ہمارے پاس آتی ہے storage of distil blended products اب پہلے تو ایک طرح کا تیل آ رہا تھا اب کئی طرح کے تیل ہو گئے جس میں سپر الگ ہے جس کے اندر ڈیزل الگ ہے جس میں نارمل پیٹرول الگ ہے ہائی آکٹین الگ ہے اب ان کو الگ الگ اسٹور کرنا ہے ہر ایک کے الگ الگ ٹینک بنانے اور وہ ریفائنری پہ بھی ہونا ہے اور اگر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس پورٹ ہے وہاں پر آپ نے سارے ان کی اسٹوریج کا بندوبست کرنا ہے تو خالی اسٹوریج بھی ایک فل ہیوج آپریشن ہے جو کہ کیری آؤٹ کرنا ہے اب آپ ریفائنری پہ دیکھ سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ پورٹ پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اب مثال کے طور سے ریفائنری اگر آپ کے پاس ملتان میں ہے اور آپ نے لانا ہے راول پنڈی کے اندر تو راول پنڈی کے اندر بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر اسٹور کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں فردر پیٹرول پمپس کے اوپر یہ بھی ایک ہیوج آپریشن ہے جس کو کیری آؤٹ کرنی پڑتی ہے پھر ٹرانسپورٹیشن آف پروڈکٹس ہے اب یہ پروڈکٹس مختلف ہو گئے ہیں پہلے تو ایک ٹور آ رہا تھا اب مختلف طرح کے پروڈکٹس ہیں ان کو مختلف طریقے سے لے کے جانا ہے کس طرح سے فرام امپورٹ اور ایکسپورٹ پورٹس ٹو ریفائنری اب پروڈکٹ آ رہا ہے خالی ایک پروڈکٹ سے پھر دوسرا پروڈکٹ بنتا ہے تیسرا پروڈکٹ بنتا ہے and so on so forth کچھ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں اب آپ کے پاس یہ جو تارکول ہے یا کولتار جسے کہتے ہیں آپ تو یہ بھی نکل رہا ہوتا ہے اس کو بھی ٹرانسپورٹ کرنا ہے اور اس کے بھی ایک نئی آپریشن ہے تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں اس کو جلدی سے میں پڑھ لیتا ہوں فرام ون ریفائنری ٹو اندر ریفائنریز فار فردر پروسیسنگ کہ ایک جگہ تو نارمل پیٹرول بن رہا ہے دوسری جگہ سپر بن رہا ہے تو اس کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں تو اس کی بھی ایک ٹرانسپورٹیشن انوالو ہوتی ہے اسی طرح سے from refinery to bulk points کہ بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ میں آپ لے کے جاتے ہیں پھر from bulk distribution point to final consumer ultimately وہاں تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے تو یہ جناب جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور یہاں ہی پہ اپنا لیکچر کو روکتے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں اس پہ ڈسکس کرنی ہے ابھی ہم نے او آر پروسیس کو اسٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم آپریشن ریسرچ پڑھ رہے ہیں اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں اور اس کی کچھ اپلیکیشنس ہیں آج میں نے ایک یہ آئل سیکٹر کی مثال دی اس کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کیا کروں گا ایک اسپیسیفک ایگزامپل لوں گا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا ابھی ہم نے جو کچھ باتیں کی ہیں ساری تھیوریٹیکل باتیں کی ہیں اس کے آئل سیکٹر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ اس کی ایک اسپیسیفک اگزامپل لوں گا کہ کوئی ایک ملک لے لیں کہ کتنی اس کے اندر ریفائنریز ہیں کتنی کتنی جگہ پہ تیل نکل رہا ہے کیا کیا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اور اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ایگزامپل جب لیں گے تو پھر آپ کو ذرا سا پتا چل جائے گا کہ یہ کمپلیکس پرابلم کیسے بنتا ہے اتنا مشکل کیوں بنتا ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے نئی ٹیکنیکس کیوں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جناب آج ریوائز کر لیں دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں ابھی تک ہم نے فنڈامینٹلی او آر کو ڈیفائن کیا اس کے بعد او آر پروسیس کو اسٹڈی کیا جس کے پانچ اسٹیپس آپ کو بتایا پہلے اسٹیپس بتایا کہ پرابلم جس کو آپ کہتے ہیں نا آبزرویشن ہے اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفکیشن کی بات کی پھر ماڈل فارمولیشن کی بات کی پھر سولوشن کی بات کی اور پھر امپلیمنٹیشن کی بات کی اور بتایا کہ یہ کنٹینیوس سائیکل ہوتا ہے اس کے بعد دو چیزیں بتائی تھی کہ دو جو اسٹیپس ہوتے ہیں جس کے اندر ماڈل فارمولیشن اور سولوشن ہوتا ہے اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہے وہ اور ٹیکنیکس تو اور ٹیکنیکس کو میں نے پانچ حصوں میں بانٹ دیا تھا پانچ حصوں میں بانٹنے کے لیے سب سے پہلے میتھمیٹیکل انجینئر پروگرامنگ کی بات کی تھی اس کے بعد پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کی تھی اس کے بعد انوینٹری کی بات کی تھی اس کے بعد نیٹ ورکس کی بات کی تھی اور کچھ ادر ٹیکسیز کی بات کی تھی ان کے اندر میں نے مختلف طریقہ کار آپ کو بتایا کہ کیسے کیسے پرابلمس ہوتے ہیں اور ہم اس کو پہلے فارمولیٹ کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے یہ میتھمیٹیکل انجینئر پروگرامنگ کی کچھ ٹیکنیکس بتائیں گے آپ کو نیٹ ورک سے بھی کچھ ٹیکنیکس بتائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس انوینٹری ہے پرابلسٹک ٹیکنیکس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے خاص اسپیسیفک ٹیکنیکس تو یہ ایک لیکچر اور تھوڑا سا انٹروڈکشن کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ او آر کو کیوں اپلائی کر سکتے ہیں اور کیوں اپلائی نہیں کر سکتے کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں یا کیا پری کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ذہن کو اسی باتوں پہ زور دیتے رہیے گا کہ جو باتیں ہیں کہ او آر پروسیس کیا ہوتا ہے او آر ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے مائکرو اکنامک کی میں نے مثال دی مائکرو اکنامک کی اور سیکٹوریل کی اسی سیکٹوریل ٹائم اسٹارٹ کریں گے اس کو ایلیبریٹ کریں گے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا کر لیں ہو سکتا نہ کریں لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس فورتھ لیکچر کے اندر پراپر ٹیکنیکس جو چار بتائی تھی وہ آنا شروع ہو جائیں گی اس وقت کے لیے اپنا خیال رکھیے گا ایکسرسائزز ابھی جاری رکھیں کون سی ایکسرسائز آج کل فزیکل ایکسرسائز اور مینٹل ریلیکسن ایکسرسائز جاری رکھیے گا اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ